حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کی بابت بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے اور وضو فرماتے اور اپنے سر کے بالوں میں گیلی انگلیاں پھیرتے تھے حتیٰ کہ بال گیلے ہو جاتے پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو انچاس